اور اے محبوب تم نے قرن پڑا ہم نے تم پر اور ان میں کے آخرت پر آمان ہے لاتے ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا